اسحاق بن ابراہیم نے کہا سفیان نے ہمیں خبر دی کہا مجھے عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے سعید بن مسیب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعان روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشرہ ذلحج شروع ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بال اتارے نہ ناخن تراشے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ